اللہ مسالے لوگ منہ کماری کو وسلم aprendizaje esto de ser de amigo aprendizaje de ser de amigo aprendizaje de ser de amigo aprendizaje de ser de amigo aprendizaje de ser de amigo جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کیا آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کے ذمہ لگائی تھیں یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے جو میں نے چیزیں آپ کے ذمہ لگائی تھیں اب آ جائیں جی فصل نمبر چار لام تاکید بانون تاکید کی کردان لام تاکید تاکید بانون تاکید کی گردان بانون تاکید کی گردان بانون تاکید کی گردان یہ یہاں پہ یہ ہے کہ لام تاکید ہے اور ساتھ آخر میں نون تاکید آ رہا ہے دیکھیں نون آخر میں آ رہا ہے نون اور اس کے اوپر کیا آ رہا ہے شد آ رہا ہے نون تاکید تو پہلے دیکھیے کہتے ہیں لام میں تاکید بانون سکیلا سکیل کہتے ہیں بھاری کو جس پہ شد آ جائے نا اس کو کیا کہتے ہیں سکیلا نون سکیلا جس پہ شد آیا وہ کیا ہوتا ہے نون سکیلا تو کہتے ہیں لام تاکید بانون بانون سکیلا در فیل مستقبل معروف ہے فیل مستقبل معروف ہے لیکن شروع میں لام تاکید ہوگا اور آخر میں نون سکیلا ہوگا تو اس کی بھی اوپر سے نیچے گردان دیکھیے ذرا لیف لیف لیف لیف لیف اوپر سے نیچے گردان دیکھیے ذرا لطف لطف لطف لطف لطف لطف لطف لطف لتا فلانتا دیکھیے لیف فلان دوبارہ سے کر رہا ہوں یہ گردان جو ہے تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتی ہے اس کو رٹے لگانے ہیں خوب ٹھیک ہے پہلے مشکل ہوتی ہے بتا رہا ہوں ایک کردار میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے زبان پہ چڑھانے کے حوالے سے ہاں، اس کے بعد تھوڑی سی ہمت کر کے یاد کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی ہمت کر کے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے اسی کا لام تاکید بنون سکیلا در فیل مستقبل مجھول اگر مجھول ہوگا تو وہ کیسے پڑھی جائے گی لیوف لن لیوف لن لیوف لن لن

تو یہ لو فلنا ہو جائے گا لیا فلنا لو فلنا آگے چلے پھر اب لام تاکید خفیفہ درسل مستقبل معروف لام تاکید بانون تاکید درسل مستقبل معروف یہ ذرا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں میں آٹھ سیٹیں آئیں گے چودہ کی بجائے کتنے آئیں گے آٹھ گے ٹھیک ٹھیک ہے ہے تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے لیکن یہ خفیفہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا نون نون آخر آخر میں میں ساکن ساکن کیا دیکھیے ذرا لیا لیا لیا فالن فالن فالن نہیں نہیں آ آ رہا رہا آگے کو ڈاٹ ڈاٹس کیے ہوئے دیکھیں فلن فلن فلن فلن فلن آٹھ سیگے سیگے ہیں چھ غائب ہو گئے اب اس کا مجھول آ جائیں وہ کیا ہوگا مجھول و فلن کیا ہوگا لا فلن لا فلون لا فلن لا فلن لا فلون لا فلن لا فلن لا فلن ٹھیک ہے نا یہ آٹھ سیکھے پڑے جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے بس میرے خیال میں آج اتنا ہی بہت ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ہم ہم لوگ جو پڑھتے تھے نا تو ہمیں اساتذہ یہ نہیں کرتے تھے کہ جی بس یہ ایک دوست کو دے دی گردانے اور بس بس یہ ایک دوست کو دے دی گردانے اور بس ٹھیک ہے نا وہ تو دے دیتے چلو جی اتنی یاد کر لو اتنا یاد کر لو اچھا خاصا اتنی یاد کر لو اتنا یاد کر لو اچھا خاصا شکیلا اور خفیفہ کا تقریباً ایک ہی معنی انہوں نے ایک ہی معنی کیا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے ایک مثلاً سکیلا میں ہوتی ہے ضرور ضرور ضرور کرے گا وہ ایک من ٹھیک ہے نا اور نیف اور خفیفہ میں کیا ہونا چاہیے ضرور کرے گا وہ ایک نون عرابی کیا ہوتا ہے لیکن نون عرابی کیا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ سیگے کی عرابی حالت کو ظاہر کرتا ہے عرابی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اور کس طرح آتا ہے کہ وہ یہ دو طریقے سے اپنی عرابی حالت بتا سکتا ہے کہ کیا نون عرابی نظر آئے گا یا چھپ جائے گا گر جائے گا نون عرابی نظر آئے گا یا گر جائے گا لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اگر نون عرابی نظر آ رہا ہو نون رابی اگر نظر آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں حالت رفیع کے اندر ہے رفع والی حالت ہے فعل مظاہرے کس کے اندر ہے حالت رفیع کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اگر نون رابی نظر نہ آ رہا ہو تو یا تو وہ کیا ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے حالت نسبی میں ہوتا ہے یا حالت جزمی میں ہوتا ہے نصبی نصب اور جزمی جزم سے ٹھیک ہے اگر انہوں نے ربی نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ رفیع کے اندر ہے وہ آگے آپ ان شاء اللہ میں بھی پڑھیں گے میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بتاؤں گا آپ کو رفع نصب اور جزم جو ہے مظاہرے کے راب تین طرح سے آتا ہے رفع کے ساتھ آتا ہے نصب کے ساتھ آتا ہے اور جزم کے ساتھ آتا ہے ہاں شکیلا میں تھوڑی سی زیادہ تاکید ہوتی ہے خفیفہ کے مقابلے میں شکیلا میں تھوڑی سی زیادہ تاکید ہوتی ہے خفیفہ کے مقابلے میں ٹھیک ہے اور نے راجو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا کچھ مجھے پتا ہے کہ ذرا تو سمجھ نہیں آیا ہوگا لیکن بس آپ ابھی اس کو صرف یاد کریں اصل میں یہی بات ہے نا کہ اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ آگے جب جائیں گے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی جب ہم چلا پڑھیں گے میں پھر مزاقی عراب کراؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا بس آپ یہ دیکھنا ہے کہ نون راضی کبھی نظر آتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے آپ خود بھی دیکھ لیں جیسے یا فلان ہے یا فلان ہے یا فلان میں کیا آ رہا ہے نون نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نہیں یا فلا نہیں یا فلاح پہ لن لگایا تو کیا گر گیا تو حالت نسبی میں ہے اگر لم لگائیں گے تب لم کے ساتھ کیسے گردان آئی تھی لم یا فلاں نون گر گیا یہ حالت جزمی ہے یہ حالت جزمی ہے ٹھیک ہے نا لم کے ساتھ بھی انہوں نے ابھی کیا ہو جائے گا گر جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نسبی جزمی وغیرہ یہ باتیں وہی والی بات ہے کہ ان کو چھیڑتے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس جس کو بندہ یہ کہتا ہے ابھی آپ یہ نہ پوچھیں ہم بھی تھے نا تو ہم بھی میری بھی عادت عادت یہی ہے کہ کوشچنس کی بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے جب تک وہ نہ پتہ چلے میں آگے چلتا نہیں ہوں مجھے ہی بار بار اساتذہ سے کہ ہیں یہ کیا بات ہے وہ کہتے ہیں بھائی ابھی آپ ایسا کرو اس کو دیکھ لو وقت کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں جو جس کے جاننے کے لیے کچھ چیزیں آگے جاننی ہے اب میں کہوں حالت رفیع میں حالت نسبی میں حالت جزمی میں ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا حالت رفیع کیا ہے حالت نسبی کیا ہے حالت جزمی کیا ہے بس پھر آج اتنا ہی آپ لوگوں کی چھٹی کریں پھر کل کا کچھ کہہ نہیں سکتے ان اللہ امید ہے میں واپس آ جاؤں کل میں نے سن کہیں جانا ہے ایک جانا ہے ایک وزٹ کرنا ہے ہاسپٹل کا ایک ٹرسٹ کا وزٹ کرنا ہے تو وہ پھر اس وجہ سے شام کو جائیں گے تو پتہ نہیں اب ان کے ساتھ کتنی لمبی میٹنگ ہوتی ہے ان شاء اللہ آپ گے ان شاء اللہ سبق پڑھنے کی کوشش تو کریں گے چلیں گے جی، اچھا جی سر السلام علیکم السلام مائک فری ہے آپ لوگ یاد سنا رہے ہیں دوسرے کو سنا رہے ہیں آپ کا گروپ کس کے ساتھ ہے اقرا آپ کا گروپ کس کے ساتھ بنا ہوا ہے اچھا نور اسلام کے ساتھ اچھا جی اور حمزہ کا کس کے ساتھ ہے اچھا آپ سب کے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ سنانے کے اندر یہ بھی کرنا ہے خیال کرنا گڑبڑ نہ ہو اچھا گڑبڑ نہ ہو اگر ایک گڑبڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر باتوں کے ساتھ بھی گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں اور باقی کے دن بھی دن جو ہیں جو ہیں بتائیں مجھے گروپس کس کس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے لرننگ کو ضرور سنایا کریں اچھا لرننگ کو ضرور سنایا کریں تاکہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ وہ کم از کم لرننگ ایک سے سن لے نا ایک سے سن لے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا گڑبڑ نہیں ہوتا کہ یہ بڑی احتیاط ہونی چاہیے باقی کدھر ہیں آپ لوگ غائب کیوں ہوتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں آپ لوگ غائب کیوں ہوتے ہیں کل بھی ساتھی نہیں تھے صبح بھی نہیں تھی کل بھی جو ہے غائب کیوں ہوتے ہیں کیا وجہ کیا ہے کوئی مشکل لگ رہی ہے کیا میں نے کل کل بھی بات کی پرسوں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ لوگ کیوں وہ غائب ہو رہے ہیں کیا کوئی مشکل لگ رہی ہے کوئی وجہ ہے بتائیں کردانیں یاد نہیں ہو رہی جتنی میں اس دفعہ آہستہ پڑھا رہا ہوں شاید میں نے اتنا آہستہ کبھی نہیں پڑھایا ہوا یہ جتنی آہستہ میں اس دفعہ پڑھا رہا ہوں اور اس دفعہ تو پورا آپ کا آدھا گھنٹہ ہے ہمارا تو پہلے اتنا ہوتا ہی نہیں تھا ترجمہ قرآن ہوتا تھا سرف بھی ہوتی تھی ناپ بھی ہوتی تھی کٹھی جو ہے وہ جلدی جلدی کام ہو رہا تھا اس لیے جو ہے وہ باقیوں کو بھی بتائیں باقیوں کو بھی بتائیں جو نہیں آ رہے ان کو بھی بلائیں کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں وجہ کیا ہے ایشو کیا ہے ابو بکر عامر بھائی جو ہیں یہ امیب ہیں یہ بھی جو ہیں مہمان چھٹیاں ان کی بھی چھٹیاں ہیں یہ چھٹی نہ کریں یہ اپنے ایک اپنے فائدے کو دیکھیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں انسان کی سبق اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اور چھوٹا کر کے کریں گے دس پندرہ منٹ کا سبق کر لیا کریں گے تاکہ آپ لوگ ٹائم نکالنے کسی طریقے سے بھی جو ہے ٹائم نکال کے ٹھیک ہے دس پندرہ منٹ کے اندر اندر ان شاء اللہ کر کے اور وہ کر لیا کریں گے اور تھوڑا سبق آہستہ پڑھ لیں گے لیکن یہ کہ چھٹی نہ کریں ٹھیک ہے جی چلیں بس صحیح ہے پھر ان شاء اللہ باقی کل ان شاء اللہ امید ہے کہ سبق ان شاء اللہ ہوگا السلام علیکم سر میں نے ساتھی آ چکے ہیں کہ نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد علی الرحمٰن الحمد اللہ محمد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گردانے رہی تھی ہماری اس میں فائل کی گردانے یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا اس میں فائل کے اعتبار سے